حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ایک صحابی نے کہا میں میں ایک سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم میں رات کی نماز کے وقت بغور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کیا کرتے ہیں جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو آپ کافی رات تک لیٹے رہے پھر آپ جاگے اور افق میں دیکھا پھر آپ نے یہ آیت پڑھی ربنا ما خلقت هذا باطلا حتیٰ کہ آپ نے انک لا تخلف تک پڑھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر کی طرف جھکے اور اس میں سے مسواک نکالی پھر آپ نے اپنے پاس پڑے ہوئے چمڑے کے برتن سے ایک پیالے میں کچھ پانی ڈالا اور مسواک فرمائی اور وضو کیا پھر آپ نے نماز شروع فرمائی میرا خیال ہے آپ جتنی دیر سوئے تھے اتنی دیر آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ میرا خیال ہے کہ آپ اتنی دیر سوئے جتنی دیر نماز پڑھی تھی پھر جاگے اور اسی طرح کیا جس طرح پہلے کیا تھا اور وہی کچھ پڑھا جو پہلی دفعہ پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر سے پہلے تین بار ایسے کیا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو ستائیس